عبید بن اسماعیل نے بیان کیا ان سے ابو اسامہ نے ان سے عبید اللہ عمری نے ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جب عبداللہ بن ابی منافق کا انتقال ہوا تو اس کے لڑکے عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو پختہ مسلمان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص ان کے والد کے کفن کے لیے عنایت فرما دیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض عنایت فرمائی پھر انہوں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ بھی پڑھا دیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آگے بڑھ گئے اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع بھی فرما دیا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں خواہ نہ کریں اگر آپ ان کے لیے ستر بار بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا اس لیے میں ستر مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کروں گا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ استغفار کرنے سے معاف کر دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے لیکن یہ شخص تو منافق ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اور ان سے جو کوئی مر جائے اس پر کبھی بھی نماز نہ پڑھیے اور نہ اس کی قبر پر کھڑا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو ستر